عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا جس نے تعبیر یعنی پیوندکاری کے بعد کھجور کا درخت خریدا تو اس کا پھل بیچنے والے ہی کا ہوگا اللہ یہ کہ خریدنے والا خریدتے وقت پھل کی شرط لگا لے اور جس نے کوئی ایسا غلام خریدا جس کے پاس مال ہو تو اس کا مال بیچنے والے ہی کا ہوگا اللہ یہ کہ خریدنے والا خریدتے وقت مال کی شرط لگا لے جامع ترمزی حدیث نمبر ایک ہزار دو سو چوالیس یہ حدیث صحیح ہے